السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق number one three two seven صافات کی آخری تین آیتیں جو ہیں اس کی حدیث شریف میں بہت فضیلت آتی ہے پہلے تین آیتیں میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے سبحان ربی کا رب العزتی عما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یہ تین آیتیں سورہ صافات کے آخر میں ہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ ابن بھی حاتم میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ بھرپور پیمانے سے ناپ کر اجر پائے تو وہ جس کسی مجلس میں ہو وہاں اٹھتے ہوئے یہ تینوں آیتیں پڑھ لے کوئی مشورہ ہے اٹھنے سے پہلے یہ تین آیتیں پڑھ لو میٹنگ ہے آپ کی کاروباری اٹھنے سے پہلے یہ تین آیتیں پڑھ لو اسی طریقے سے کوئی بھی بیٹھک ہے آپ کی اٹھنے سے پہلے یہ تین آیتیں پڑھ لو تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسے بھرپور پیمانے سے ناپ کر اللہ تعالی اسے اجر دے گا اور دوسری روایت تبرانی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ ان تینوں آیتوں کی تلاوت کرے اسے بھرپور اجر پورے پیمانے سے ناپ کر ملے گا بہت دے گا اللہ تعالیٰ بہت بڑا پیمانہ اللہ کا پیمانہ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے گا تین مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد یہ تینوں آیتیں پڑھنی ہے یہ اس کی خاص فضیلت ہے ویسے مجلس کے کفارے کے بارے میں بہت سے حدیث میں آیا ہے کہ یہ پڑھے سبحان بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک جیسے یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی مشورہ ہو کوئی بھی چیز ہو اس کے بعد یہ پڑھ لو تو مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے گویا کہ اس میں میں نے تینوں آیتوں کی فضیلت بیان کر دی ہے یہ بھی سیکھ لیجئے اور ہر فرض نماز کے بعد تین تین مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت ثواب دیتا ہے اور چونکہ حدیث میں ہے یہ حدیث تبرانی مستد احمد میں بھی ہے اور یہ حدیث آپ کو ملے گی تفسیر ابن کثیر جلد چار صفا تین سو ستاسی سے میں نے یہ مضمون لیا ہے اپنی عادت ڈال دیجئے دعا کے آخر میں تو مانگی جاتی ہے یہ جملے پڑھے ہی جاتے ہیں لیکن اس جملے کے فضیلت معلوم نہیں ہے اس جملے کی خاص فضیلت یہ ہے کہ سارے نبیوں پر سلام ہوتا ہے وہ سلام ان سلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ پر سلام بھیجو تو اور نبیوں پر بھی سلام بھیجو کیونکہ میں بھی من جملہ اور نبیوں کے ایک نبی ہی ہوں یہ حدیث شریف میں آتا ہے یہ حدیث بھی صفحہ تین سو ستاسی کے اوپر موجود ہے اس لیے اس کی عادت ڈال دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا رب